میرے پیارے بھائی جو حضرات کھڑے ہیں وہ کیا کہ میرے پیارے بھائی ہو تکلیف اور دعوت وہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے بات یہ ہے بندے کو دعوت اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے یہ تبلیغ یہ تبلیغ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس لیے کہ آخرت بنانے کے لیے یہ تبلیغ ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کو سمجھنا سیکھنا اور پھر اس کو آخرت بنانے کے لیے پورا کرنا ندیوں کی دعوت اور نیچ میں آخرت آج بھی ہے وہ دکھا رہے تھے جے جرم کے بارے میں یہ لکھنؤ کے بارے میں ہاں یہ حضرات پوری طرح یکسو ہوتے ہیں کچھ نہیں چاہتے دنیا سے سرمایہ میرے میں تو والی ہے کہ کوئی مسافر یہ جنگل میں سفر کر رہا ہے راہگیر ہے تو کسی طرح کے سائے جن سے تھوڑی دیر بیٹھ جائے سستا لے اور پھر اپنا راستہ لے ایسا ہمارے دنیا کا پیاح نہیں کرنا ہے میں نے یہ عرض کیا اللہ سے کہ بھائی تبلیغ دعوت کیا چیز ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے کیونکہ ہر آدمی وہ آخرت کا مسافر ہے جدہ کا مسافر جیتا کی طرف جائے گا بمبئی کا مسافر بمبئی کی طرف جائے گا کیونکہ وہ مسافر ہے ورنہ وہ پڑتا ہوا ہے جی ہاں اس لیے آخرت کا مسافر وہ آخرت کی طرف جائے گا آخرت کی اس کی اپنی جگہ ہے پھر وہاں سے واپسی نہیں مسافر کی واپسی ہوتی ہے دس مہینہ کا سفر کرے کہ دن کا سفر کرے پھر واپس آ رہا ہے اپنے ٹھکانے پر واپس ہو اور آخر وہاں سفر ختم ہو جائے گا پچھلے دن وہاں سے واپسی نہیں وہ دارول قرار ہے وہاں سدا مزہ رہنا سدا مزہ رہنا ہے وہ دارول قرار ہے ان لاکھ رہتا ہے دارول فرار وہ القرار ہے وہاں سدا مدا رہنا ہے اس لیے سدا مدا کی زندگی لاگ گزارنی ہے اس جگہ کو بناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ مانگتے تھے اللہ ہنا علی دینی اللہ ہوا عصمت و امری دنیا اللہ بہا معاشی وہ اصل سے آ التي فيها معالي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اے اللہ میری دنیا سنوار دے میری دنیا سنوار دے کیوں کہ اس میں میری ماں تو میرا گزران ہے ہر آدمی گزر رہا ہے تو صحیح سلامت گزر رہا ہے کہ یہاں میرا میرا معاش ہے میرا گزارا ہے پہلے تو میرا دین شمار ہے کہ میرے دین پر میرا سارا دار و مدار ہے یہاں کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے اس میں تو ہم میری کامیابی میری حفاظت یہ سب کا دار و مدار میری دین پر ہے اس لیے میرا دین سنبھال دے میری دنیا سنبھال دے اس میں میرا گزران ہے آخرت میری سماج ہے کہ وہ میرا ٹھکانا یہ دعا مانگی ہے دعا اس لیے مانگی ہے کہ ہم کو دعا سکھانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی ہے اللہ سے کیا مانگو گے چھوٹے بچے کی طرح نہیں ایک ٹافی مانگ لی ہو گیا کام بچے ہوتے ہیں ٹافی دے دی کیا مانگنا ہے وہ بھی سکھایا کیا کرنا ہے وہ بھی سکھایا معلم الناصر خیر نبی کہ لوگوں کو خیر کی باتوں کو سکھانے والا وہی علم میں کم معلوم سے کون ہو ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا تو تم نہیں جانتے ہو ایسا ہے اللہ تعالیٰ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں بھائی تبلیغ کیا ہے آپ حضرات نے سمجھ لیا نا کہ ہاں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے کہ آخرت اصل ہے اس کے لیے اللہ نے ہم کو تین کا راستہ دیا ہے ہمارا دین جو ہے میرے دوستوں کوئی وقتی نہیں ہے یا کسی خاص شعبے سے اس کا تعلق ہو ایسا نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر حالت سے اس کا تعلق ہے زندگی کے ہر حالت سے دین کا تعلق ہے کھانا ہو پینا ہو کمانا ہو تندرستی ہو بیماری ہو جو حالت ہو جو حالت ہو سے دین کا تعلق ہے یعنی دین کے اس میں رہبری ہے تندرستی میں کیا کرو گے بیماری میں کیا کرو گے غریبی میں کیا کرو گے مالداری میں کیا کرو گے سفر میں حضر میں اپنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے گھروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے اللہ سے کیا معاملہ رکھو گے پوری رہبری حیات میں حیات سے لے کر کے موت تک کی پوری رہبری اس لیے دین سیکھنا اور دین سکھانا یہ زندگی کا سب سے ضروری کام ہے سب سے ضروری کام کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری اپنے دین کو سیکھو سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو یہ ہم پر ذمہ داری ہے سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو سیکھنے سے غافل مت رہو اتنا دین سیکھو کیونکہ دین کی مثال ایسی ہے جس سے روشنی اجالا تو آدمی اجالے کا محتاج ہوتا ہے یہاں جی ضرورت زندگی میں اجالا جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور دوسری چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے اور روشنی کے بغیر آسانی نہیں ہے جی ہاں۔ اس لیے تین روشنی بھی ہے نور اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے فن چلنا ہے نورم مبینہ ہم نے تمہاری طرف ایک خاص ایک کھلا ہوا نور اتار دیا یعنی قرآن شریف قرآن شریف نور ہے وہ نور اس میں نور ہدایت ہے ایک نور ضرورت ہوتا ہے وہ چاند میں سورج میں اور دوسری چیزوں میں وہ نور ہے وہ ضرورت کا نور ہے تو اس میں آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی ہو روشنی میں ایک نور ہدایت ہے ہاں وہ نور دل کو چاہیے یہ روشنی آنکھوں کو چاہیے کیونکہ یہ روشنی یوگی تو آنکھیں کام نہیں کرے گی اندھیرے سے ایسے ہی دلوں کے لیے روشنی ہے وہ نور ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے منظلہ نورم کو دیا قبضہ منظم نورم ملا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور دے کر بھیجا ہے جنہیں یعنی آپ کے طریقے آپ کی سنتیں آپ کی طرف سے جو ہدایتیں ملی ہیں وہ بھی نور ہے سنت کا نور سب سے زیادہ ہے سنت کا نور اس لیے عادات میں عبادات میں ہمیں سنت طریقے سکھائے گئے عادات میں بھی سنت طریقے کہ سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کرو ویسے کام دوسرے ہاتھ سے کرو کسی کا ایسا کسی کا فرما دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ دایا ہاتھ اچھے کاموں میں استعمال کرتا کسی کو دینا لینا اور دوسرا کام ہے جوتی پکڑنا ہے جوتی لینے ہاتھ جوتی کون سے ہاتھ سے پکڑیں گے کہ اولڈیں جو ایسی چیزیں ہیں اس کے لیے کہ اس کے لیے بایا جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کے لیے سیکھا یہ سننا طریقے آداب سے لے کر کے پلاش تک جب نے طریقے سکھائے کیوں کہ اس سے زندگی میں نورانیت آتی ہے سب سے زیادہ کے جس میں تھے سنتوں کی پیروی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دو بڑی نعمتوں کے ساتھ دو بڑی نعمتوں کے ساتھ بھیجا ہے ایک ایمان ایک علم ایک ایمان اور ایک علم ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے کلمہ طیبہ ہے اللہ کے تعلق کا کلمہ ہے اللہ پر یقین اللہ کی قدرت پر یقین اس کے خزانوں کا یقین اس کلمے میں اور یہ کہ ہنفا کا نقصان کا عزت کا ذلت کا جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کا مالک اللہ وہ تمام حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے اللہ کی طرف سے اٹھا لیے جائیں گے جیسے موسموں کو اللہ ہیں دن چھوٹے ہو گئے آج کل رات بڑی ہو گئی یہ حالت اور اس کو اٹھا لیں گے پھر دن بڑے ہو جائیں گے اور راتیں چھوٹی ہو جائیں گی ایسے ہی جو انسانیت بچتی ہے ان کے حالات کبھی تنگ ہو جائیں گے کبھی کھل جائیں گے رات بہت لمبی ہے آرام کرو بہت لمبی اس لیے کہا یہ لمبی لمبی راتیں ہیں چھوٹے چھوٹے دن ہیں اس کو غنیمت سے بارے بتایا یہ غنیمت سے بارے ہے ٹھنڈی گنیمت یعنی روزہ رکھو گے تو کوئی لمبا روزہ نہیں ہوگا اور رات کو عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا اور کوئی دقت نہیں گرمی میں دقت ہوتی ہے رات کی بھی کی بھی رات چھوٹی ہو گئی دن لمبے ہو گئے گرمی ہو گئی طبیعت نہیں مہلا اور کمزوری آ جاتی ہے گرمی کی وجہ سے آزاد بھی کمزور ہو جاتے ہیں کس ہوتے نہیں ہوتے بارہ رات روزہ رکھو گے تو وہ بھی ہلکا ہوگا عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا رات میں اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں کھول دیتے ہیں حالات تنگ کر دیتے ہیں اور حکمت یہ ہے کہ حالات کو اللہ دادا امتحان کے لیے لاتے ہیں ہاں تو نقل کو بے خیریت بلخیر کتنا کہ ہم تم تمہارے لیے خیر اور شر کے حالات سے آزمائیں گے تو دیکھیں گے کہ کون کتنا پابند ہے کون کتنا متوجہ ہے کون کتنا متوجہ ہے مقصد کی طرف کون کتنا پابند ہے مقصد پورا کرنے میں یہ حالات میں رکھا ہے پھر جب وہ شری اترے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اصل کام کی اصل کام کا بھی بدلا دے گا اور حالات کا بھی بدلا دے گا حالات کا بھی بدلا دیں گے اور اصل کام کا بھی بدلا دیں گے یہ انعام ہے بھائی اہلا ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے سب سردی ہیں کہ وضو کا بھی ثواب ہے اور ٹھنڈ کا بھی ثواب ہے سب گرمی میں دوپہر کو مسجد ٹوٹ تھی پھر بھی چل کر کے جھول کی نماز پڑھی گرمی میں چل کر کے ہاں یہ گرمی میں چل کر کے گیا ہے اس کا بھی انعام ہے اور نماز کا بھی انعام ہے حالات کا بھی انعام عمل کا بھی انعام اس لیے ایمان والوں کے لیے حالات اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ ناجواب حالات آئے تو ناگاوار حالات کا اللہ انعام دیں گے اور ناگاوادہ حالات نے جو کام کیا ہے اس کا بھی انعام دیں گے اور اچھے حالات آئے <clears throat> اچھے حالات میں اچھے حالات میں شکر گزاری کی ہے کیا کیا ہے حالات اچھے حالات میں غفلت آ جاتی ہے بے پرواہی آ جاتی ہے جب تو حالات اچھے ہو گئے کوئی پریشانی نہیں ہے کھانے کے پینے کے بتا یہ بات نہیں بلکہ اچھے حالات کہ اچھے حالات شکر گزاری کے لیے ہوتے ہیں نبیوں کا یہی طریقہ کہ وہ اچھے حالات میں شکر گزار ہوتے ہیں سلمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت کی ساری دنیا کی اور دعا سے دی کسی بھی انہیں کوئی بادشاہ کرنے کے لیے کوئی انجیکشن نہیں لڑنے پڑے ان کو جی ہاں لوگوں سے لڑیا نہیں لڑے بڑی ملک حاصل کرنے کے لیے کوئی مروجہ طریقہ نہیں ملک ملک لینے کے لیے بلکہ محض دعا پر ان کو دنیا کی بادشاہ دی پرندوں پر ان کی بادشاہ دیں جناتوں پر ان کی بادشاہ دے ہواؤں پر ان کی بادشاہ دیں وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا لیکن اللہ مجھے دیکھے گا کہ میں اس احمد میں شکر گزار ہوں کہ نہیں اس طرح داؤد علیہ السلام پر بھی انعامات ہوئے یہ دو نبی ہیں کہ جن پر انعامات ہوئے دنیا کے اعتبار سے بادشاہتیں بھی اللہ نے ان کو داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہ دی ایسی بادشاہ دی کہ سارے بنے اسرائیل ان پر متفق ہو گئے ورنہ بنے اسرائیل متفق نہیں ہوتے نظر بھی ان کے اندر ہے انسان مستفق ہو گئے ہاں، کوئی بادشاہ نہیں کوئی بادشاہ نہیں وہ حضرات یہ کہتے کہ ہمارے امتحان ہے اس میں ہم کیا کریں گے وہ اللہ دیں گے تو انہوں نے اس اچھے حالات میں اپنا کام بڑھا دیا ورنہ تو اچھے حالات میں آدمی کافی ہو جاتا ہے راحت لیتا ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ داؤد علیہ السلام اپنے نبوت کے کام کے ساتھ جو پر میں نازل ہوئی تھی اس کی تبلیغ اس کی دعوت اس کی تعلیم یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف کا اپنا انہمار اور اللہ کی طرف مشغول ہونا بہت بڑا ہے حضور فرماتے تھے کہ داؤد اللہ کے نبی ہیں ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن ایک کرتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن ایک کرتے راتوں کے اوقات مقرر کر رکھتے تھے عبادتوں اور روزی کے لیے کہ روزی کے لیے فرمایا داؤد اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانا کھاتے تھے حالانکہ بادشاہ بیت المال بہت زیادہ تھا اس میں سے نہیں کھاتے بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے لوہے کا کام کرتے لوہار لوہے کا کام کرتے اس کمائی سے کھاتے تھے بیت المال سے نہیں لیتے بیت المال لوگوں کے لیے اپنے ہاتھ کی کمائی کام ہزار کروڑ روپیہ ملے یا دیکھیے کام ہزار کروڑ روپیہ ملے یا دیکھیے اپنے ہاتھ کی کمائی بھی کھاتے تھے بادشاہ بھی کرتے تھے نبوت کا کام بھی کرتے تھے عبادت بھی کرتے تھے تو اللہ نے حالات اچھے بنائے حالات اچھے بنائے حالات میں کیا کرنا ہے شکر کرنا ہے شکر کا تقاضا تھا شکر کا تقاضا تھا اللہ کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے مجھو والا د شکر پر بھلی لوگ ملے گا کہا لیا شکو کے خاندان والو اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ کیا کرو اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ اے ملو والا داؤد شکرا کو حکم دیا اور ایک شکایت کی شکایت کیا کی کہ وہ قلیل میں نے کہا شکور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑی سرکاری رپورٹ اس سے زیادہ سرکاری رپورٹ کیا ہوگی اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے کیا ہے یہ چیزیں خود اتار کے بھائی اچھے حالات میں شکر گزار بنے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں جی ہاں یہ بڑی دعوت ہے بڑی تمبی ہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں جب شیطان ماں سے مردود ہوا تھا جنت میں سے تو اس نے اللہ کے سامنے جو گستاخی کی تھی بے عدیب اس نے نہیں کہ میں آدم کی اولاد کو ایسا بہتاؤں گا کہ وہ تیرے شکر گزارے تھوڑے رہ جائیں گے اللہ کا کہ شکر والے آپ تھوڑے پائیں گے یہ اللہ سے کہ چلے جو اکثر ہم کیا اولاد آدم میں اکثر پائیں کے ایسا بنا دوں گا شکریہ بننا حالات کی وجہ سے غافل ہو جانا جب تو اچھے حالات ہو گئے یہ ہمارا طریقہ نہیں بلکہ ہم کو اللہ اگر اچھے حالات دیں تو کیا کرنا چاہیے یا اس کے کام کو زیادہ کرنا اب تو میرے حالات اچھے ہو گئے اب تو میرا اللہ مجھے نعمتوں سے آزمائے گا ابھی مصیبتوں سے آزماتا ہے اب نعمتوں سے آزمائے گا تو نعمتوں کی آزمائش میں جمنے والے تھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ سامنے نعمت ہے کیسے کیسے بچے گا اس لیے محنت اور مجاہدہ کروائے جاتا ہے کرایا جاتا ہے تاکہ نعمتوں کی محبت غالب نہ آ جائے حکموں کی حکموں کی اطاعت کر تو نعمتوں کی محبت غالب آ گئی تو وہ نعمتوں سے اپنی خواہشیں پوری کرے گا اور حکم میں کوتا ہی کرے گا اس لیے محنت مجاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی خواہشوں میں احتجاج پیدا کرے حیات الشہبہ نے مستقل ایک باغ لکھا ہے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کہ صحابہ کرام کا اپنے خواہشوں میں سے نکل جانا خواہشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے آدمی خواہشوں میں پھنس جاتا ہے وہ حضرات اپنی محنتوں سے اس میں سے نکل گئے اب خواہشوں کا کوئی بند ان پر نہیں ہے وہ اپنے خواہشوں کے مقابلے میں حکموں پر آ جائے مولانا نہیں آدر رحمتہ اللہ علیہ ترجیح دیتے تھے نکلنے کی اس میں یہ انسان فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایسے پھرو ایسے پھرو ایسے پھرو کہ کوئی چیز معلومات اور مرغوبات میں سے تمہیں اپنی طرف نہ کھینچے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز تمہیں اپنی طرف نہ کھینچے ایسی بنو آئے گی اللہ کی طرف سے اچھی چیزیں آئے گی من پسند چیزیں نہیں آ تو جائیں گی اللہ تعالیٰ مگر وہ چیزیں تمہیں کھینچے نہیں اپنی طرف بلکہ تمہیں اپنا دین کہتے ہیں ایسے بن نعمتوں کو اللہ نے فلام نہیں کیا ہے بلکہ نعمت ہمارے لیے نعمت ہے ہمارے لیے لیکن اس میں کہ اس میں اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ کرنے کے لیے اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے کیا کرنی پڑتی ہے کہ اپنی تربیت کرو اللہ کے راستے میں ایسی محنت کرو کہ نعمت کا غلبہ کم ہو جائے حکم کا غلبہ زیادہ ہو جائے روزہ دار ہوتا ہے وہ نعمت نہیں کھاتا روزے میں وہ صبر کرتا ہے اس کا صبر جو ہے وہ نعمتوں کے مقابلے میں ہے خواہشوں کے مقابلے میں جو صبر ہے وہ روزے میں ہے جی ہاں۔ اسے اللہ نے بنایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلا دوں گا تو وہ نعمتوں کے مقابلے میں صبر کر رہا ہے کھانا پینا جتنے بھی زمانہ ہے سب جب تک جتنا نہ ہو یہ تربیت کی بات ہے اللہ کی طرف سے کیوں کہ اس طرح ہونے سے دین آسان ہو جاتا ہے دین آسان کیا کوئی چیز کیسے نہیں رہی ہے جی ہاں نہیں تو پابندی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے جب محنت میں نہیں ہوتا وہ تو وہ پابندی نہیں ہوتا ہاں فرائض غائب ہو جاتے ہیں حرام میں پڑ جاتا ہے کیوں پابندی کی طاقت نہیں ہے حرام کے مقابلے میں صبر کرنا پڑتا وہ صبر نہیں ہے تو حرام میں پڑ جاتا ہے فرض ادا کرنے کے لیے طاقت چاہیے وہ طاقت نہیں ہے تو فراد میں کوتا ہی ہو جاتے ہیں نماز پیدا ہو گئی اب اللہ نے اس محنت میں یہ اثر رکھا ہے جب یہ محنت صحیح ہوتی ہے تو اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ فرائض کا پابند ہو جاتا ہے اس کا فرائض کا پابند ہو ہے نمازی بڑھ گئے محنت سے ساری دنیا میں حاجی بڑھ گئے سب کا کرنے والے بڑھ گئے بڑھائی جائے بڑا نا آرام سے بچنے والے پیدا ہو گئے جس چیز سے کہ یہ چیز میری زندگی میں حرام ہے تو نکال دیا اور یہ بڑی بات بڑی بات اس وجہ سے ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرر بندہ بن نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے فرائض کو اچھی طرح ادا نہ کرے فرائض کو چھوڑے لگے تو اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے اور قبولیت کے قریب ہونے میں اللہ کے فرائض کو بڑا دخل کرتا جتنے اللہ کے فرائض ہیں اگر اس کو برابر ادا کرا وہ اللہ کا مقرر بن جائے گا ایک بات تو یہ ہوئی کہ فرائض کے ادا کے لیے بغیر کوئی آدمی اللہ کا مقرر نہیں ہو سکتا ابھی سمجھ دوسرا حرام سے بچنا یہ حرام سے بچنا یہ بڑی طاقت چاہتا ہے اس کی ایمان کی خدا کے خوف کے بغیر حرام سے بچنا آسان ہے اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ جو اس کو حرام سے بچا جب اللہ کے راستے میں پھریں گے وعدہ بھائی سنیں گے محنت کے ساتھ سنیں گے محنت کے ساتھ سنائیں گے تو قدرتی طور پر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حرام سے بچنے کی استطاعت پیدا ہوتی ہے کہ میں حرام کاروبار تھا پھر کیا ہوا پھر میں جماعت میں گیا پھر چھوڑ دیا اور حرام کاروبار ہے وغیرہ وغیرہ اس کی جہالت حالات دیں گے آپ کو حکومت میں گھر میں سے حرام نکال دیا زندگی میں سے حرام نکال دیا اور حرام سے بچنا بڑی عبادت ہے معمولی نہیں حرام سے اپنے آپ کو بچانا بڑی عبادت اس تفل محری تکن تک بدلنا کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے مختلف لائنوں کے حرام ہوتے ہیں خالی شراب سوبر نہیں بلکہ مختلف لائن اللہ کے محرمات اللہ کے منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے ان سے دور رہنا ضروری ہے تو اس کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے اللہ پاک نے ہم کو جو محنت کی ہے اس محنت میں اللہ نے یہ اثر بھی رکھا ہے کہ آدمی میں آرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور رائش کی ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اس لیے میں نے کہا بھائی تبلی کیا کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے اس لیے ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سیکھنا اتنے پر گزارا نہیں کر لینا ہے کہ میرا وقت لگا دیا بہت اچھا کیا آپ وقت لگایا ہے وقت لگانے سے کیا حاصل ہوا صبح شام تک آدمی دکان میں بیٹھتا ہے وقت دیتا ہے دکان کو تو دیکھتا ہے کیا کمایا سال میں کیا کمایا یہ ہم محنت میں کیا ملا تو اس محنت میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہمیں کیا ملا کہ آخرت کا رجحان ہمارے اندر پیدا ہو جائے کیا پیدا ہو جائے آخرت کا رجحان اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ان دنیا کو لے کر کم و ان کھولے تم لے آخرا یہ فرمایا کہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی اور کسی کے لیے جناتوں کے لیے جانوروں کے لیے دنیا نے پیدا ہوئی ہمارے لیے پیدا ہوئی اور صرف پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے دنیا کو ہمارے کام میں لگایا یہ بھی بڑا کمال ہے دنیا کو ہمارے کام میں لگا الگ سب کر اردے جمیا زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا لوہا ہو لکڑا ہو جانور تمہارے کام کے لیے جی ہاں آسمان زمین سب آپ کے کام کے لیے آپ کے لیے سادے ہیں خدمت کے لیے کوئی چنتا نہیں گا سمندر بھی آپ کے کام کے لیے جی ہاں اور سب کا رقم بنتا ہے سمندر کو تمہارے سامنے لگا لو سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے سمندر جا کر کے دیکھ تھے ہم بمبئی سے پانی کے راستے تھے ہاں جہاز آگے کے نکل جاتا تھا گوری کنڈر گاہ سے پھر دنیا نظر نہیں آتی تھی پانی پانی نہ پہاڑ نہ جاڑ کوئی چیز نہیں پانی پانی جہاں تک نظر جائے اس میں وہ جہاز چلتا ہے یہ بڑی ہے بہت بڑی مخلوق سمندر کہ وہ تمہارے کام میں لگائے سنا سے لوگ سمندروں کے راستے سے روٹی کماتے ہیں سمندر کے راستے تجارتیں ہوتی ہے نوکریاں ہوتی ہے سمندر سے مچھلی بھی نکالتے ہیں موتی بھی نکالتے ہیں کیا بڑے بڑے کاروبار بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں کیوں سمندر کچھ نہیں کرتا وہ تمہارا دادے سمندر کو فاڑتی ہوئی کشتیاں نکلتی ہیں پھول فلک مواد تم دیکھو گے کہ سمندر میں جہاز پانی کو فاڑتا ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اچھا ہیں تمہاری دنیا بنائی اور دنیا کو تمہارے کام میں لگائے شریف ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے بنائے یہ نہیں بھولنا چاہیے میں آخرت کے لیے اور پھر آخرت بنانے کا سامان دیا خالی آخرت کے لیے نہیں بنایا بلکہ آخرت بنانے کا کہ سامان بھی کہ آخرت بنانے کا سامان کیا ہے کہ آخرت بنانے کا سب سے بڑا سامان وہ ایمان ہے ایمان کے بغیر ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنے گی وہ وہاں کا سکہ ہے وہ وہاں کی کرنسی ہے جی ہاں کہ سب سے پہلے ایمان لا الہ الا اللہ ہر نبی اس کلمے کو لے کر آیا جو آخرت کا دائی ہے بندوں کی آخرت بنانی ہے تو وہ ان کو آخرت کا کام سکھائے گا کہ وہ تمہارا مان ہے ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا کوئی کاغذات نہیں ہے اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں اس کے سوا کوئی مددگار نہیں یہ اس کی شان ہے اسی کی عبادت کی جائے گی اسی سے سوال کیا جائے گا اسی سے دعا مانگی جائے گی اس نے عبادت کا حکم دیا ہے مدد کا وعدہ کیا ہے دعا کا حکم دیا ہے قبول ہونے کا وعدہ کیا ہے عبادت کا حکم دیا اور مدد کا وعدہ کیا دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا اللہ سے مانگو عبادت کر کے مانگو احساس کر کے مانگو ہاں جسے کہ اس سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے حالات لائیں گے اور اطاعت دنیا میں اور آخرت میں رحمتوں کے حالات لانے کا ذریعہ ہے حسی اللہ واقع الرسول لعلکم ترحمون اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے تو رحم کے اسباب یہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان اور ایمان کی غرض اور غائب ایمان اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے تابے دار اور اطاعت کرنے والے بنو وما اور سلام رسول ہم نے جب کبھی دنیا میں کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لا رہے کیونکہ اطاعت کے بغیر جنت نہیں ملے گی اطاعت کے بغیر اطاعت کے بغیر جنت نہیں ہے اور جنت نہیں ہے تو جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ تو جلد دوسری جگہ ہی نہیں ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے تیسری یا جنت ضرور ہے اس لیے احساس کا راستہ بتایا اطاعت پر عمل کرنے کے لیے جان اور مال کی طاقت بھی ہے جس کی جان اور مال کی طاقت ہر ایک کو جان کی طاقت بھی دیتے ہیں اس کے مقدس کا مال بھی دیتے ہیں یہ دونوں چیزیں اطاعت کرنے کے لیے اصل میں دی نافرمانی کرنے کے لیے کوئی نعمت نہیں دی اور نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے زمین میں زمین میں نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچا رکھی ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہمارے لیے پوری زمین مسجد ہے یہ سب ایک بات اس مسجد کیا چیز ہے مسجد کیا چیز ہے تو یوں کہیں کہ مسجد جو ہے وہ آخرت کے بازار ہے آپ کتابیں پڑھو گے میں نے کہا کہ مسجد کیا ہے کہ مسجدیں آخرت کے بازار ہیں دنیا میں لوگ بازار میں جاتے ہیں اپنی حاجت راحت کے چیز لے آتے ہیں بھائی اس کی ضرورت ہے اس کی راحت کے لیے ضرورت کبھی راحت کی وجہ سے لاتے ہیں کبھی ضرورت کی وجہ سے لاتے ہیں بازار میں سے جتنے راحت ضرورت کے لیے لائی جاتی ہے تو مسجد میں سے کہ مسجد میں سے اپنے راحت ضرورت کا سامان لے لو تو مسجد میں ایمان ہوتا ہے مسجد میں عبادت ہوتی ہے مسجد میں اخلاق ہوتے ہیں جی ہاں مسجد کا یہ بازو ہے تو ہماری تو ساری زمین مسجد جہاں چاہو نماز پڑھ لو پانی نہیں ہے تو اسی اسی زمین میں تیمم کر لو ہاں ساری زمین کو ساری زمین کو اللہ پاک نے مسجد بنایا تو گویا ہماری زندگی مسجد والی کیا والی مسجد والی مسلمان کی زندگی مسجد کہ جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک وہ اللہ کے احساس اور عبادت میں رہتا ہے اور اس کو عبادت اور احساس کے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے اس لیے ان طریقوں کا سیکھنا ضروری کرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور علم لے کر آئے ہیں کیا لے کر آئے ایمان اور علم ایمان سے اللہ رسول سے تعلق پھر ان تعلق کا کیا حق ہے ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں تعلق کے حقوق ہوتے ہیں بیوی سے تعلق ہے تو بیوی کا حقوق ہے اولاد سے تعلق ہے تو اولاد کے حقوق ہیں زمین جائیداد سے تعلق ہے تو اس کے حقوق ہیں ہر تعلق حقوق مانگے گا تو اللہ رسول یہ بھی تعلق ہے جہاں کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری کی جائے گی اس عبادت میں یہ حق ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کہ مجھے کیا معلومات بتائیں گے تو فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریف نہیں کیا جائے گا تو زندگیوں کو عبادت بنانا اور اپنی رہائش کو مسجدیں سمجھنا جی ہاں تاکہ اس سے آخرت بنے تو میں نے کہا کہ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان دیے اور پھر اس ایمان کے حقوق پہچاننے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علم اتارا کیا اتارا نبی پر علم اترتا ہے وہ علم رہبری کرتا ہے زندگی کے مختلف حالات میں کیا کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے کس چیز سے بچنا ہے کس چیز کو کم کرنا کس چیز کو زیادہ کرنا کس نیت سے کرنا کس طریقے سے کرنا یہ نبی کی رہبری ہوتی ہے علم کی رہبری اس علم کا ہونا زندگیوں میں فرض ہے اس نے کہا کہ علم سی بنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو چیز اس پر فرض ہوئی اس کا علم فرض ہو گیا نماز قبض ہوئی تو نماز کا علم فرض ہو گیا کہ نماز کیسے صحیح ہوگی نماز کیسے بگڑے گی نماز کی کیا وزیلت ہے نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا اس یقین کے ساتھ اس درجے کے ساتھ نماز پڑھے مالدار ہو گیا کیا ہو گیا مالدار ہو گیا یہ زکات کا علم فرض ہو گیا زکات دینی ہے کتنی دینی ہے کس کو دینی ہے سب دینی ہے کس مال سے دینی ہے یہ فرض ہے زمانے کے رواج کے مطابق کوئی کام کر لینے سے وہ عمل نہیں بنتا وہ رواج بنتا ہے اللہ کا حکم ہو ندی کا طریقہ ہو نیت بھی اجلاس ہو اس سے بنتا ہے عمل اس سے عمل بنتا ہے نہیں تو رواج رواج سب کچھ نہیں ملتا رواج میں نفرت ہوتی ہے جو چیز ہم کر اس کو فرض ہو جائے اس کا علم فرض ہے نہیں تو وہ جہالت کیا کیا کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے یہ غلطی بھی آپ غلط سے چلاؤ تو وہ رد کرے گا یہ صحیح نہیں چلو کونٹل والے نے کیوں کہ وہ آپ کی غلط لکھی ہے تو غلط چیز کی کوئی قیمت ہوتی نہیں اس لیے اپنے عمل کو سنبھالنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور اپنے عمل کی قدر کرنے کے لیے فضائل کا دیا فضائل کا علم دیا اور عمل کو صحیح کرنے کے لیے مسائل کا علم دیا تاکہ ہم دونوں کو سیکھ کر کے اپنے عمل سے اپنے آپ میں بنا دوسری بات ہے کہ ہماری زندگی سب کی ملی جلی ہے جی ہاں۔ انسان ایسا ایسی مخلوق ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں حیوانوں کے تعلقات نہیں پیدا ہوتے انسانوں کے تعلقات پیدا ہوتے جی ہاں کے نہیں ہوتے کون نہ کون سا پرندے کا بچہ اڑنے والا ہو گیا تو وہ اڑ جاتا ہے کون نہ کون باپ کوئی اس طرح ہر ہر جانور ہے آپ کا ادھر ہی ہے آپ سے بہت تعلقات ہیں بہت تعلقات اس لیے تعلقات میں کیسے رہو گے اس کا علم دیا ہے کیونکہ آدمی تعلقات کے بارے میں یا تو ظالم بنے گا کیا بنے گا یا ظالم بنے گا یا محسن بنے گا یعنی احسان کرنے والا بنے گا دونوں میں سے ایک بات ہوگی یا کم سے کم بچنے والا بنے گا یہ تیسرا کہ سے پریشان ہوا لکڑی بدم اپنی عبادت کر لی یہ بھی نہیں کرنی مدد ہاں اس لیے ہم کو علم دیا ہے جی ہاں کہ اپنے اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسے رہو تو دو باتیں بنیادی بتائی مخلوق کے بارے میں مخلوق کے بارے میں دو باتیں بنیادی بتائی وہ دو باتیں بنیادی کیا ہیں ان اللہ والاحسان یہ بنیادی بات ہے مخلوق کے ساتھ کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو کہ انصاف کرنے کا احسان کرنے کا کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے کہ مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہیں گے کیسے رہیں گے انصاف کے ساتھ یعنی جو اپنے جو چیز اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے جو چیز اپنے لیے نہ پسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کرو کہ جب تو ایسا بن گیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرتا ہے جو اپنے نہ پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرتا ہے تو تو مومن ہو گیا ہم تو تو مومن ہو گیا یہ انصاف کا درجہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے پسند کرو جو چیز اپنے نہ پسند کرو دوسروں کے نہ یہ کیا ہوا انصاف ہوا ہوئے سفوا انصاف کرو کہ یہ سفوا سرب جو ہے وہ انصاف جو ہے تقوی سے قریب ہے اس سے آدمی مستقل بنتا ہے جتنا مستقل ہوگا اتنا انصاف کرنے والا ہوگا ہاں اس کو اندر سر ہے کسی کی طرف سے میرے پر کوئی نہ ہو جائے اس لیے تو اپنے لیے پسند کرے گا وہ دوسرے پسند کرے گا یہ عام مخلوق کے ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی جانور سال ان کے ساتھ بہتر والا لوگ ان کا حق ادا کرو حدیثوں میں مولانا سامنے تو یہ شکایت بھی کی ہے جانوروں کے حقوق کے بارے میں کہ ان کے حقوق ہیں فائدو جانور کوئی حضرت نہیں لیکن ان کے ہتھیار کی کے ساتھ کیونکہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلا جائے گا کتے کو بھی پانی ملا دے تو جنت میں جائے گا جی ہاں تو ایک حکم ملا ہے انصاف کرنے کا انصاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے انصاف کرنے والا حاکم کہ انصاف کرنے والا حکیم اللہ کے عرش کے سارے کے نیچے ہوگا اور انصاف کرنے والے حاکم کی دعائیں قبول ہوتی ہے جیسے روزہ دار کی اس کا عرض میں قبول ہوتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہ اللہ کا مقرر بندہ ہو گیا کیوں یہ انصاف سے رہتا ہے انصاف کر کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا کراتا ہے مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے انصاف ساتھ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کا اور اس سے اگلا حکم احسان کرنے کا حکم کہ انصاف کے ساتھ احسان کرو یعنی اپنی طرف سے ان کو فائدہ پہنچاؤ اور ان سے کوئی فائدہ مت لو فائدہ دے تو فائدہ پہنچانا یہ تجارت ہے وہ تو ہے دنیا میں پیسے دو چکر اچھا لے لو آپ کو شکل چاہیے تو پیسے لاؤ لو لیے شکل مل گئی تجے لیے دودھ مل گیا موتاجا پیسے دو مال لو مال دو پیسے دو ایک شکل ضرورت پورا کرنے کے لیے لیکن جو حقوق کیا جائے گی احسان کرو دوسروں کو معاف کر دو کیا کر دو معاف کر دو معاف کرنا ایسا ہے بدلا لینا چاہیے معاف کرنا ایسا ہے کہ معاف کرنا سیکھو معافی دو لوگوں کو لدوزت کرو اپنے سینوں کو صاف رکھو معاف کر دو معاف کرے گا تو سینا کا ہو جائے گا اب دل میں کچھ نہیں ہے معافی ہو گئی ایسا ہے ایسے ہی اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ ان سے نفے سے امید مت رکھو یہ مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا احسان احسان دو طریقے سے ہوتے ہیں دینی بھی دنیا بھی بھی دنیا بھی احسان تو مشہور معلوم ہے کھلاؤ پھیلاؤ ضرورت وہ ہے ضرورت پوری ہو تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرو یہ ہے اس کا رواج ہے دنیا میں اور دینی احسان کہ دین احسان ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو اور اس کو دین سکھاؤ دین سے دور ہے تو دین پر لاؤ دین سے دور ہے بھائی تو کیا کرو جو اس کو تین پر لاؤ یہ اس کے ساتھ احسان ہے یہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ سمجھا بجا کر اس کا احترام کر گئے نرمی سے اس کو دین کے راستے پر ڈال دیا کہ یہ بڑا احسان کیا اس کو دو دکھ سے بچایا بچایا خدا نے کہا بے دینی ہوتی تو وہ دو زخم چلا جائے گا اب اس کو دو دک سے نکالا یہ نبیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں دو دک سے بچا دے حضور ماں پہ یار تمہیں کیا ہو گیا میں تمہاری کمر پکڑ کر کے بچاتا ہوں جیسے تم ہے میرے ہاتھ سے پکڑ جاتے ہو تو دوسر سے بچانا سب سے بڑا احسان کہ لوگ دو سے بچ کر کے جنت کے راستے پر آ جائیں اس سے بڑا کوئی احسان نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احسان کی تعلیم دی ہے اور آپ نے ہم کو اس احسان کی تعلیم دی کہ لوگوں کو دو سے بچاؤ ایمان سکھا کر عمل سکھا کر اخلاق سکھا کر ان کے حق میں دعا مانگ کر ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو کہ دعا مانگنا بھی احسان ہے جیسے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی حضرت عمر تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے تو قتل کرنے والے کے لیے دعا مانگی وہ وہ دعا مجھ کے اندر قبول ہو گئی ورنہ مخالف ہے کہ مخالفت زیادہ شدید نہیں ہے مخالفت کی چیز زیادہ مشکل نہیں ہے مخالفت والا تو سدھر جائے گا جیسی آدمی کے لیے بچنا مشکل ہے مخالف نہیں ہے سیکھتی ہے اعناد کہتے ہیں اس کو جس کی طبیعت میں اعناد اور ضد ہوگی کہ اس کا سوال نہ مشکل وہ نامراد ہوگا اس کو ہدایت فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ جیتتی ہے تو ہاں بکول جبار نانی یہ جتنے زبردست جیتے ہیں یہ سب نامراد ہوں گے جتنے نامراد ہوئے ہیں وہ اس بیماری سے نامراد ہوئے ابو جہل ہوا ابو لہب ہوا اور دوسرے اسلام کے ہر زمانے میں کہ ان کی ضد ان کو نامراد بنائی ہاں، شیطان کی بجے نے تب زیادہ قیامت تک لانا ورنہ کہ مخالف بھی کوئی بات نہیں مخالف تو آ جائے گا اس کو ماحول ملے گا اس کے ساتھ احسان ہوں گے اخلاق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت کو دوستی سے بدل دے گا اس کے لیے احسان اور اخلاق کی صفت بھی ہے کہ احسان اور اخلاق کی صفت مسلمان میں آ جائے گی تو وہ اپنے دشمن کو دوست بنا لے گا اس کا یہ ہے احسان کا کہ دوسروں کو دوست کر اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی جتفا دین لے برائی کا بدلا بھلائی سے دو اس کو برائی کا دفاع کرو بھلائی سے تو ایسا تمہارا برتاؤ احسان کا ہوگا تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا یہ انعام جنتا کا جی ہاں کہ محبت پیدا ہو جائے گی اور محبت ایمان کی برکات میں سے ہے کہ جب ایمان پھیلتا ہے تو محبتیں پھیلتی ہیں ہند ندین الصالحات سید الرحم الرحمان ابو دال ایمان اور امان دیش کا اثر یہ ہے کہ محبت اور محبت پیدا ہوگی اور محبت کے بعد سارے کام آسان ہو جاتے ہیں بغیر محبت کے سارے کام مشکل پڑتے ہیں اور محبت میں سارے کام آسان ماں اور باپ کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے کوئی مشکل ہے میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں دوا نہیں ہے کہاں بیٹا کہ کتابیں نہیں ہے کہاں بیٹا پڑھنا چیز میں پڑھنے کہاں بیٹا سب سے کیوں ہاں کیوں محبت ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ محبت کی فضا ایمان اور عمل سے ہوگی جیسے صحابہ کرام جن میں محبت خدا ہے دشمن تھے قبائل قبیلے کا جواب لوگوں ہو گیا تو حالات کے بدلنے کا تعلق سب سے زیادہ دین سے ہے کہ جب دین آئے گا اللہ حالات بدلیں گے مدینہ موناوالا ایک بیماری تھی وہ مشہور تھی عرب میں اس کو ہما یسریف کہتے تھے یسریف مدینہ منورہ کا پرانا پرانا نام ہے جو بعد میں بدل دیا گیا مدینہ کو لوگ یسریف سے پیدا ہوتے اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو بدلا گیا تو اس جائز کے زمانے میں اس بخار کو کہتے تھے ہما یسریف یہ صرف کا بخار وہ بہت سخت ہوتا تھا مہاجرے کی جب گئے تو ان کو بخار ہو گیا اور کمر توڑ بخار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مہاجرین تشریف لے گئے تو ایک وہ تک ان کا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو نکال دیا پھر مدینے سے وہ وبا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے آپ کے دن یہاں وبا ختم ہو گئی جو اکبر کی طرف گئی کاٹ میں کسی نے دیکھا کہ عورت ہے اور بکھرے ہوئے پال گراؤنڈ شکل سے بری طرح جا رہی ہے جوکا شکل جوکا جگہ ہے تو کیا ہوئی تعبیر اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ نے جو پہلا تھی بیماری کی وہ کی آب و ہوا صاف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیں قائم کی کہ اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے سارے حالات کو ٹھیک کرے گا کبھی دیر سے کبھی دیر سے ہوگی لیکن رحمت کے حالات جو بنیں گے وہ دین پر بنیں گے حقیع اللہ وقی الرسول العقم تورحم سب کے لیے احساس میں آ جاؤ اللہ کے میں آ جاؤ اللہ کے نبی کی کہ پھر کہ پھر تمہارے اوپر رحمت ہوگی اگر احساس کی عمومی فضا بن گئی تو اللہ تعالیٰ عمومی فضاؤں میں رحمتیں لائیں گے اور ان کے کام بنائیں گے ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے رحمتوں سے ہاں۔ ہاں رحمت والا راستہ بنانے کے لیے محنت کا ذمہ دار امت کو بنایا ہے اس نے محنت کے بھی تبلیغ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ جس سے ہماری آخرت بنے اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کو آخرت بنا کے دنیا میں زندگی گزارنی بھول بھی ہو جائے گی ہونا بھی ہو جائے گا تو بھول سے اور گنا سے آخرت بگڑتی نہیں ہے ہاں بلکہ اس کے سدھارنے کا ہم کو راستہ بتا رہے ہاں کوئی اپنی بات پر ہر جائے گنا پر تو اس کی آکرت جائے گی نہیں ہے گنا ہو گیا ہے کہ بندہ ہے اسے گنا تو ہو جائے گا لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ گنہ گار اللہ سے معافی مانگا کرے تو اللہ اس سے معافی مانگنے کو پسند کرتے ہیں خود معاف اللہ خود معاف کرنے والے ہیں اللہ کا ہے آپ کو کون کہ معافی دینے والا اور معافی مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں معافی مانگنے والے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے معافی کا دروازہ بھی رکھا ہے عمل کا دروازہ بھی رکھا ہے ان دونوں کے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے حالات بھی ٹھیک کریں گے آخرت کے حالات بھی ٹھیک کریں گے لیکن ہم کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم سے مدد مانگو اور ذمہ داری پوری کرو ہم سے مدد مانگو اور ذمہ داری پوری کرو استغاثہ ہوگا تو استجابہ ہوگا استغاثہ کہتے ہیں اللہ سے فریاد کرنے کو کیا کرنے کو اللہ سے فریاد ہے اللہ اللہ سے فریاد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فریاد رسی کریں گے انہیں یعنی تمہاری فریاد کو دور کریں گے اسے حکم ملا ہے کہ دعا بھی کرو اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا اس لیے ہم اپنے کام کے لیے اپنی محنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اس کو محبوب رکھتے ہوئے ایک دعا بھی مانیں گے دعا مومن کا ہتیا ہے دعا کیا ہے کہ دعا مومن کے واسطے اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے مسافر کو جنگل میں جانے والوں کو اپنے پاس کچھ ہوتا ہے لکڑی ہوتی ہے ہتھیار کوئی بات پیش آ گئی تو ہتھیار تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دعاؤں کا ہتھیار دیا ہے کہ تمہارے پاس حالات آئیں گے تو کیا ضرورت ہے دعا مانگیں گے کہ بیماری آئی تو یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو بیماری اچھی ہوگی اور کہ فرون کے ظلم ہوئے تو موسا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اولاد نہیں ہے تو سکلا علیہ السلام نے دعا مانگی تو دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل کروائے نبیوں نے اس کے قرآن پاک میں اس کے قصے قرآن پاک دعاؤں سے اللہ نے بڑے مجھ دیشا علیہ السلام نے آسمان سے دستکار میں کروا دیا ان کے ساتھیوں نے کہا دو خاتمہ سے دستکار میں تو دعاؤں سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے جب کی محنت اور دعا ہوگی تو بس یہ ایسا ہو گیا کہ کھیتی بھی کی پانی بھی دیا کھاد دیا آپ کے پاس آپ فصل ہونے والی ہے فصل آنے والی ہے ایسے ہی ہم نے کام کیا کہ دعا مانگی کیا قبولیت آنے والی ہے اس لیے نبیوں کے ہاں اپنا دین اپنا دین کا کام اور پھر اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنا ہر کام کے لیے دعا مانگو ہر کام کے لیے دعا مانگو یہ دعا مانگنے تمہارے مسئلے حل ہو جائے نبیوں کے پاس دعا ہوتی تھی اپنا کام ہوتا تھا دعا ہوتی تھی اپنا کام ہوتا تھا کوئی بے کسی آئی کہ بے کسی نے دعا مانگی ہاں علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ اتنے سال ہو گئے کوئی میری سنتا نہیں بڑی بے کسی ہے ہندی مغلوبن کرتا پھر میں مغلوب ہو گیا ہوں میں دبا دیا گیا ہوں اب تو تو بدلا لے لے تو اللہ نے بدلا لے لے خان دعا مانگی پھر ہم دفتر آئے تھے بھاگ کر کے مصر سے راستہ کھل گئے مدین کے راستے پر آ گئے راستہ بھی نہیں ہے مشاعرے کھانا بھی نہیں ہے پانی جو ہمارے رب انی ایمان ملتے الیہ من خیر فقیر اے اللہ ہی میرے خیال میں ہوں پھر طرف سے جو بھی خیر آئے آج مجھے اس کی ضرورت تو دعا پر ان کے سارے مسئلے ہوئے ہاں یہ دعا پر ٹھکانا ہو گیا شعیب علیہ السلام کے گھر چلے گئے ان کی پیٹی سے شادی بھی ہو گئی نوکری بھی مل گئی پردیش میں جاب چاہیے جاب پردیش کا جاب چاہیے ہاں وہاں تو کوئی خاندان ہے نہیں تو لوگ پتے کیا کے جاب چلا سکتے تو اب ہم کو جاب بھی مل گیا ہاں طرح سے تو ہمارے چلاؤ گے ہاں، اس جب چار سال ہاں آٹھ سال کی گارنٹی ہو گئی اس سے آگے سے آگے تو بیوی بھی مل گئی کرنے کا بھی کرتے پھر آخر میں نبوت بھی مل گئی اور کیا چاہیے ہاں وہاں سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے نبوت دی ہاں، دعا مانگی رفتہ نبلوں کو دن بڑی زبردست دعا ہے پریشان ہے رب بہن دن کافی رب دین جنتا ہمیں یہ مانگو بے قصیق سے نہ گھبراؤ اللہ سے مانگو رب بہن پکیل اللہ جو خیر رات میری تک وہ خیر سے محروم نہیں کرتے اس نبیوں کی دعا ہم کو سکھائی ہے اور نبیوں کے کام بھی بتائے ہیں کہ نبیوں کے کام نبیوں کی دعائیں نبیوں کے کام نبیوں کی دعائیں جب ٹھیک محنت کرنے والے صحیح معنی میں اپنی جان مال قربان کر کے دعائیں مانگیں گے تو بتایا ان کی دعاؤں میں اللہ ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ہوتی بشارت نبی نہیں بنیں گے صحابی نہیں بنیں گے لیکن دعا میں قبولیت کا انعام مل جائے گا جی ہاں یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگ لیں کہ ہم ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر کیسے پورا ہوگا اس لیے دعا سیکھنی ہے کہ موقع کی دعائیں یاد کرتے وہ مانگ لینا ہے اور تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو عمل پر بھی ڈالنا ہے جس سے ان اللہ آخرت بن جائے گی تو اس کے لیے تیار اب دعا مانگنی ہے دعا جو ہے امیدوار بن کے مانگنا نا امید بن کے مانگنا دعا یقین کے ساتھ مانگنا کہ اللہ نے ہم کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لیے جو ہماری اجتماعی دعا ہے یہ تو ہر وقت آپ کو نہیں ملے گی وہ تو اجتماع کے موقع پر اجتماع دعا ملے گی اجتماعی دعائیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں بزرگوں نے وہ ہم کو انتظاری طور پر دعا مانگنے کی تعلیم دینے کے لیے ہے جس طرح اجتماع میں دعا مانگتے ہو اپنی نجی زندگی میں بھی دعائیں مانگا کرو چھوٹے وقت کی دعا اٹھتے وقت دعا گھر میں سے آنے جانے سب دعائیں کہ نجی زندگی کہ نجی زندگی میں دعا والی زندگی بنے اس کے لیے اجتماعی دعا ہے وہ تعلیم کے لیے یعنی ہر روز استعمالی نہیں ہوگا کہ آپ استعمال دعا مانگیں کل سے دعا والا بننا ہی ہے اللہ سے لینے کے لیے طاقتور راستہ جو ہے وہ دعا کا راستہ ہے طاقتور راستہ یقینی راستہ وہ دعا کا راستہ ہے اس لیے بتایا کہ کوئی دعا مانگ کر نا امید نہ بنے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی ایسا کہنا منع ہے ایسا کہنا منع ہے یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ منع ہے دعا قبول ہوتی ہے نندا لے کے ہاں اور محفوظ ہوتی ہے اوپر پھر موقع سے اللہ اس کو دیتے ہیں اس نے مانگا ہے تو کبھی جلدی بھی دے دیتے ہیں کبھی کسی حکمت سے جلدی بھی دیتے ہیں مگر دیکھتے ضرور ہیں اور دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں اس کو محفوظ رکھتا ہے کہ بندے نے اتنی دعائیں مانگی ہے اس کا میں نے کچھ دیا نہیں ہے جب میں نے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا تو اس کی دعائیں محفوظ رکھ کر کے اس کا معاوضہ اس کو اپنا گے کسی حکمت سے ہم نے تم کو دیا نہیں لے لو تو وہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے وہاں یہاں تو وقت پر اولاد مانگی ہے وہ اولاد پیدا بھی ہوئی مر دی گئی خود بھی مر گئے وہاں جو لیں گے ہمیشہ کے لیے تو وہ سمجھنا چاہے گا کہ ساری دعا قبول نہ ہوتی اور یہاں ملتا تو اچھا ہوتا یہ سب باتیں قرآن میں حدیث میں ہم کو سکھائی گئی تاکہ ہمارا رخ اللہ کی طرف صحیح ہو جائے معافی مانگنے والے بنے کیا بنے اللہ کو معافی مانگنے والا پسند اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سکھایا من اللہ اذا میں استبشروا واذا کروں استغفروا کہتا مجھے ایسا بنا دے کہ نیکی ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا نیکی ہو گئی اور مجھ سے خطا ہو جائے تو میں معافی مانگنے لگ جاؤں گا کیوں یہ بات اللہ کو پسند ہے کہ بھول ہو گئی معافی مانگنے آیا ہے معافی بھی دیں یہ سب باتیں سکھائی گئی محمد کو اور اس کو اس راستے میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سیکھنا سکھانا آتا ہے شوقت سے سیکھنا یہ تبلیغ میں ہے اسی کتابوں سے سیکھنا یہ بھی ایک مدرسوں میں اور استادوں کے پاس تبلیغ میں آپس کی شوقت سے سیکھنا سہدا جی والا طریقہ جی ہاں یہ آسان ہے غریب مان اور ہر عمر والے کے لیے جی ہاں۔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 آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اننا امنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اننا امنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق بل اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم عبیل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا عربيه لم تملكنا منها شيئا واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أسرح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أعطيتنا اللهم لا تنز منا صالح ما أعطيتنا اللهم اللهم اللهم ولا ولا ولا ولا تنقصنا واكرمنا وعافنا تحرمنا آتنا تؤثر علينا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا گنا القلوب ثبت قلوبنا إلى گنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا أفضل ما تصيب لك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تصيب لك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تصيب لك الصالحين وآتنا أفضل ما تصيب نا میرا لے بلے بل بلا سب کا سال والا آخر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا رب من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا رب من غضبك والنار اے اللہ ہماری مقصد فرما دے ایک ایک امتی کی مقصد فرما دے اے اللہ پوری امت میرے دربار میں ہم خود ہیں اور ہم آپ کے پاس دربار میں اقراری مجرم ہیں اے مولا ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے ہم تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہماری مقصد فرما دے ہماری مقصد فرما دے پوری امت کی پوری مقصد فرما دے تیرے حقوق کے ادا کرے ہیں ہم سے جاتیاں بھی ہو گئی ہے ہم سے کوتاہیاں بھی ہو گئی گئی ہے کہ اللہ ہمارے درستوں سے بھی تصبہ کرنا ہماری کمائی کو بھی معاف کرنا اور اپنے فضل کو مسلسل ہمارے ساتھ جاری فرما دے اور جس راستے سے تو راضی ہے اور اور جس محنت کے جس کام سے تو راضی ہے ہمیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پابند بنانے کی موقع ادا کرنا ہم اپنے آپ کو پابند بنا کر چلیں اور ہماری آپ کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بنے ہمارے ایمانوں میں ترقی عطا کرنا اسی طرح رب عطا فرما جو ہمیں تیرے نا سے بچا دے اور تیری ذمہ داری پر قائم کروا دے اور حالات میں ساری فتح نصیب ہو جائے ایسا ایمان اور یقین ہمیں نصیب فرما دے ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے ہمیں خوشی خود والی نماز میں فرما دے ایسی نمازیں نصیب فرما دے جو تری رحمتوں کو اتارنے والی اور تیری برکتوں کو شائع حال کرنے والی اور مسائل کو دور کرنے والی اے اللہ دعاؤں میں قبول کرنے والی نمازیں اے اللہ ہمیں عطا فرما میرا دین فکر سکھانے کی ہمیں برقوں کا کی قطع پڑھنا ہمارے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا دے اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا دے میرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے اور آخرت میں ہم کو کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما اے اللہ آخرت میں ہم کو کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما سب سے ہماری سفر فرما کر ہماری عادت فرما میرے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہماری عادت فرما میرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہماری عادت فرما ہمارے لیے اخلاق اے اللہ اختلاف عطا فرما ہمارے دلوں کا رخ صرف تیری ذات کی طرف ہو جائے اور کسی مطلب کی طرف ہمارا دل نہ جائے بلکہ ہمارے دلوں کا رخ تیری کاغذات کی طرف تیری رضا جوئی کی طرف ہمارے دلوں کو دے صاحب احترام نے تیری رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور تیری رضا کی تلاش میں ہمیشہ ہمیں چاہ رہے ہیں مطلب یہ نعمت ہر کو بھی عطا فرما دے میری مندی سے ہمیں محبت عطا فرما میری خوشی سے ہمیں محبت عطا فرما ہم اپنی زندگی کاموں کو اپنے دین کرداروں کو صرف تیری رضا کے لیے بنے اور اے اللہ ہماری آخرت آسان فرما دے اے اللہ ہماری آخرت آسان فرما دے جہنم کے عذاب سے ہم تیری کا نام مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے تیری کا نام مانگتے ہیں اے اللہ ہر قسم کی فطروں سے ہم تیری گانا مانگتے ہیں فطروں سے اور قسم دنیا کی فطروں سے اب ہم کو اپنی پناہ میں لے دے اور اپنے خیر ہم کو عطا فرما دے اس دنیا میں بھی آپ کے نصیب فرما جانا میں مالوں میں اور ہر چیز میں ہم کو اس دنیا میں بھی آپ کے سچی فرما اور حلت کے آپ کے سچی فرما اے اللہ زندگی کے جتنے دن باتیں ہیں اپنی مرضیات پر اپنے حکموں پر گزروا دے مرنے کا وقت آئے ہم کو یہ ہے کہ تو ہم کو ایمان پر خاطمہ نصی اس سے خاتمہ کی دولت نصی فرما سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما موت اور ماں باپ موت میں ہمارے لیے برکت کو پتھر فرما اے اللہ موت میں ہمارے لیے برکت کو پتھر فرما موت اور ماں باپ موت میں برکت مقدر بنا زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لے اور موج برکت والی عطا فرما لے قبر کے اثر سے اور آخرت کی رسوائیوں سے اور حساب کی شدت سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مقصد فرما ہماری زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اے اللہ اس کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ ادا کرنے کی بھرپور توقع عطا فرما جتنے رکاوٹیں ہیں جتنے دشواریاں ہیں جتنی پریشانیاں ہیں اے اللہ ہمیں گناہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ان تمام پریشانیوں کو ان تمام تب کو ہم پرچے و پوری امت پہ اٹھا لے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما پریشان آنوں کی پریشانیاں دور فرما خصیبتوں کی مصیبتیں دور فرما جو لوگ قرض دباؤ میں اللہ ان کے قبضوں میں آسانی پیدا کرنا انداز باز روٹیوں کے دروازے کھول دے انداز باز روٹیوں کے دروازے کھول دے آرام سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما اور جب بننے کا وقت آئے پریوار پر ساتھ کی فرما رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے یہ اللہ ہمیں فرما دے اور یہ اللہ جتنے شروع اور کتنے سے آپ نے بنا مانگی ہے ہم بھی اس سے آپ کی بنا مانگتے ہیں جب بنا اور جن بھائیوں نے اس دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے وہ دعاؤں کی جو توقع امیدوار ہے اللہ ان کے تمام جائز سروں میں پوری فرما دے ان کی مشکلات کو آسان فرما دے ان کے کاموں میں اور کی دنیا میں فرما دے ان کی دنیا وقت بہتر سے بہتر بنا بتا رہے ہیں کہ ہم سب کو نصیب فرما نصیفہ نہ مسلمانوں کا محمد والے نئی نوکر سدان موسمی پر اکترا کے